کس کا پرندہ یہ ایک خوشگوار صبح تھی باغ پوری طرح کنل چکا تھا درختوں پر پرندے چہچہاتے اور گاتے تھے شہزادہ سدھارتھ پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہو رہا تھا اچانک پرندے چیخنے لگے اور آدیر الفادیر اڑنے لگے کیا ہوا ہے شہزادہ حیران ہوا اسی لمحے آسمان سے ایک ہنس گر پڑا وہ سدھارتھ کے قدموں کے قریب گرا ایک تیر نے ہنس کے جسم میں سوراخ کر دیا تھا وہ درد اور خوف سے کانپ رہا تھا سدھارتھ نے چڑیا کو اٹھایا اس نے احتیاط سے تیر نکالا اس نے زخم پر کچھ دوا لگائی ہنس کو گود میں لے کر اس نے اپنی انگلیوں سے آہستہ سے سہلایا ہنس مزید پرسکون ہو گیا آخر کار اس نے کاپنا چھوڑ دیا اچانک سدھارتھ کا بھائی دیو دت بھاگتا ہوا آیا اس نے سدھارتھ کی گود میں ہنس کو دیکھا اور رک گیا اس نے کہا مجھے وہ پرندہ دے دو یہ میرا ہے لیکن سدھارتھ نے جواب دیا نہیں یہ پرندہ میرا ہے میں نے ہی اسے بچایا ہے اس نے ہنس کو اپنے سینے سے لگایا اور محل کی طرف چل دیا دیو دت اس کے پیچھے چل دیا دونوں بھائی بادشاہ کے پاس گئے سدھارتھ مجھے میرا پرندہ نہیں دے رہا ہے دیودت نے شکایت کی سدھارتھ نے جواب دیا ابو دیودت نے تیر مار کر پرندے کو زخمی کر دیا لیکن میں نے دوا لگا کر اس کی جان بچائی تو وہ پرندہ میرا ہے میں نے اسے پہلے دیکھا دیودت نے کہا تو یہ میرا ہے بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور کہا دیودت تم نے پرندے کو مارنے کی کوشش کی لیکن سدھارتھ نے اسے بچانے کی کوشش کی جان بچانے کا عمل جان لینے کے عمل سے بڑا ہے اس لیے پرندہ سدھارتھ کا ہے